بے شک جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنی رب کی طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے